بولتے کا گناہ ہوگا جھوٹ بولیں گے تو جہنم میں جانا پڑے گا تو ہمیشہ ہر کام میں مسلمان کے سامنے یہی دو چیز ہوتی ہے ثواب اور جنت گناہ اور جہنم اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی بتلایا فمن سی ناری خل جنت فقد جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ آدمی کامیاب ہو گیا اب ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ جس کام کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا کام بتلایا ہے وہ کام ثواب کا ہے جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا بتلایا وہ گناہ کا ہے اللہ کی کتاب حضور کی سنت یہ دو چیزیں ہمارے لیے تھرمومیٹر ہے ترازو ہے ہم اپنی طرف سے کسی چیز کے لیے کہوے کہ یہ ثواب ہے تو ثواب نہیں ہو جاتی ہم اپنی طرف سے کہوے کہ یہ چیز گناہ کی ہے تو گناہ کی نہیں ہو جاتی وہی چیز ثواب کی ہوگی جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اور وہی بات گناہ کی ہوگی جس کو اللہ نے گناہ کے دیا یا حضور نے حدیث میں گناہ کا فرما دیا اس کے بعد ایک بات اور سمجھو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن اور حدیث کے اندر جو پرنسپل جس کو گجراتی میں سدھانت کہتے ہیں اردو میں اصول کہتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر اماموں نے جو پرنسپلس نکالے اصول اور سدھانت بنائے اس کی روشنی کے اندر جو بات آتی ہے اس بات کو بھی ہم لوگ مانتے ہیں اب ہمارے یہاں سال کے اندر بارہ مہینے ہیں پہلا مہینہ ہے محرم آخری مہینہ ہے ذی الحج محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے ذی الحج پر جا کر کے اسلامی سال ختم ہوتا ہے اور ایک بہت بڑی دکھ کی بات آج یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے مسلمان بچے کو پوچھو تو وہ جانواری سے ڈسمبر تک کے مہینے فٹافٹ فٹافٹ گنوا دے گا بڈھے کو پوچھو وہ بھی گنوا دے گا لیکن کسی کو یہ پوچھو کہ محرم سے لے کر ذیل حج تک اسلامی بارہ مہینے کے نام بولو دس پندرہ ٹکا مسلمان کو معلوم ہوگا ایسی پنچاسی ٹکا مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوگا یہ دکھ کی بات ہے کہ ہم کو خود اسلامی مہینے نہیں معلوم معلوم ہے تو ایک رمضان کا مہینہ چونکہ روزے رکھنے فرض ہے محرم کا مہینہ چونکہ کربلا کی یاد آتی ہے ربی الاول کا مہینہ حضور کی پیدائش کا مہینہ ہے وفات کا مہینہ ہے یہ دو تین مہینے یاد ہے باقی اسلامی بارہ مہینے بھی ہم کو یاد نہیں اسی لیے ایسا کوئی نظام اور سسٹم بناؤ کہ ہمارے سو ٹکا بڑے بوڑھے بچے سب کو ہماری اسلامی بارہ مہینے کے نام تو یاد ہو گئے یہ پرائمری اسلامی باتیں کہلاتی ہے پراتھمک باتیں اسلام کی بیزک جس کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے اب یہ جو ہمارے سال کے بارہ مہینے ہیں تو اس کے لیے ایک بات ذہن میں اچھی طرح رکھ لو کہ ہمارے یہاں ہمارے دین کے اندر محرم کی پہلی تاریخ ہو اور ذیل حج کا آخری دن ہو تو اس کو منانا اس کی مبارک مبارکبادی دینا یہ ہمارے دین کے اندر ثابت نہیں ہے اور اب میں آگے چل کے کہوں گا پہلی محرم کو نئے سال کی مبارک بادی کسی کو دینا یہ ناجائز کام ہے لوگ میسج لکھتے ہیں واٹس اپ کرتے ہیں پہلی محرم کو دوسری محرم کو دسویں محرم کو ہیپی نیو ایئر نیا سال مبارک ہو یہ بالکل جائز نہیں ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارک اٹھا کے دیکھو صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو آپ ایک کمزور حدیث بھی مجھے ایسی نہیں بتلا سکتے کہ صحابہ نے نئے سال کی خوشی منائی ہو اسی لیے یہ کرنا مسلمان کے لیے تو جائز ہے ہی نہیں اسی لیے پہلی نصیحت آپ حضرات کو یہ کہ محرم کی نسبت سے یا کسی اور بہانے سے نیا سال مبارک ہیپی نیو ایئر پہلی محرم مبارک نیا سال مبارک اللہ کے واسطے یہ سلسلہ مت کرنا اور کوئی اگر آپ کو سامنے سے میسج لکھ کے یا کہوے تو ہماری ذمہ داری ہے بل معروف نہیں انل منکر کا مطلب کیا اس کو دو منٹ کھڑے رکھ کر سمجھا دینا بھائی یہ چیز ہمارے دین میں ناجائز ہے تو نے کیا توبہ کر لینا اور آئندہ مت کرنا اس کو یہ بات سمجھانا اور روکنا یہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے نہیں کریں گے تو خدا کے یہاں بننےگار ہوں گے پھر اور بات آگے چل کے سن لو کہ محرم کے اندر پہلی تاریخ ہو سکتا ہے کل ہو ہو سکتا ہے پرسوں ہو پہلی محرم پھر آئے گی دسویں محرم تو ہم لوگ دسویں محرم آتی ہے تو آٹومیٹک ہمارے دماغ سیدھے کربلا کے میدان پہ جاتے ہیں سیدھا ہمارا دماغ کربلا ہی پر جاتا ہے حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کربلا کا قصہ کب پیش آیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضور دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بھی بہت بعد یہ قصہ پیش آیا ہے فوراً بعد بھی نہیں کم از کم تیس سال کے بعد اس لیے کہ تیس سال تک تو خلافت راشدہ رہی دنیا میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی چھ مہینے گزرے تب جا کے تیس سال پورے ہوئے حدیث میں حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تیس سال دنیا میں میرے نہج کے اوپر خلافت رہے گی اور تیس سال حضرت علی کے انتقال کے بھی چھ مہینے کے بعد پورے ہوئے وہاں تک تو یہ قصہ نہیں ہوا تیس سال کے بعد کربلا کا قصہ پیش آیا اب میں نے آپ کو شروع میں ایک قاعدے کی بات بتلائی کہ جو چیز قرآن اور حدیث میں آئے وہ فضیلت جو قرآن حدیث میں نہ آوے وہ فضیلت کی نہیں حضور کے انتقال پر وہی تو بند ہو گئی تو جو قصہ تیس سال کے بعد پیش آیا اس کی فضیلت کیسے ہوگی اس لیے یہ دماغ میں سے نکال ڈالو کہ محرم کی فضیلت کا تعلق کربلا کے قصے کے ساتھ بالکل نہیں ہے اس لیے کہ کربلا کا قصہ حضور کے تیس سال بعد پیش آیا اور فضیلت حضور کی زندگی میں جو نکی ہو گئی وہ ہو گئی اس کے بعد کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی فضیلت نئی کھڑی کرنے جاوے تو وہ فضیلت فضیلت نہیں ہے اسی کو کہا جاتا ہے دین کے اندر نئی بات پیدا کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے اندر جو بھی نئی بات آئے گی وہ گمراہی ہے اور وہ جہنم میں لے جانے والی ہے ہم جمعہ کے خطبوں میں ہر جمعہ کو سنتے ہیں وکل محدثتن بدا وکل بدا تن وکل وکل فنار ہر جمعہ کو سنتے اس حدیث کا ترجمہ میں اب آپ کو سناتا ہوں جو بھی نئی بات دین میں آئے گی وہ جہنم میں لے جانے والی گمراہی میں لے جانے والی انسان کو اس لیے یہ دماغ کے اندر سے نکال دو کہ دس محرم کی فضیلت کا تعلق کربلا سے بالکل نہیں اس کا کربلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دس محرم کی فضیلت کا اور ایک بات میں آپ کو اور کہوں دیکھو سمجھنے کی بات کہ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں ان تمام صحابہ کرام میں کیٹیگری ہے درجے ہیں جیسے نبیوں میں درجے ہیں تیسرے سپارے کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا نبیوں میں ہم نے درجے رکھے ہیں کسی کا اونچا کسی کا نیچا یہی حال ہے صحابہ کا بھی صحابہ میں بھی درجے ہیں صحابہ میں جو صحابہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے تین سو تیرہ ان کو اللہ نے بہت اونچی فضیلت دی جو صحابہ جلدی جلدی ہجرت کر کے مدینہ گئے اللہ نے ان کو بھی فضیلت دی والسابقون الاولون من المہاجرین انصار قرآن میں ان کی فضیلت اللہ نے بتلائی پھر جو چودہ سو صحابہ حضور کے ہاتھ پر بیت کر رہے ہیں ہجرت کے چھٹے سال ان کی بھی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی لقد ردی اللہ عن المؤمنین ضوبا یڑ تحت شجاوا یہ چودہ سو صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت کے چھٹے سال حضور کے ہاتھ پہ بیٹھ کی ان کی بڑی فضیلت اسلام میں اور اس کے علاوہ دس صحابہ ایسے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ان کی بھی بڑی فضیلت ہے ان کو ہم اشر مبشرہ کہتے ہیں پھر ان دس صحابہ میں سے بھی چار صحابہ جو خلیفہ بنے حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی مرتدہ رضی اللہ عنہم ان چار خلیفہ کے بارے میں حضور نے یوں فرمایا علیکم بھی سنتی تم میری سنت پہ چلنا وہ سنت الخلفاء الراشدین میرے چار خلیفہ کی سنت پر بھی چلنا ابدو علیہ بن نوازس ان کی سنت کو دانت سے مضبوط پکڑنا چھوڑنا مت میرے یہ چار خلفا کی سنت کو اب یہ کیٹیگری ہو گئی کہ تمام صحابہ میں یہ چار صحابہ سب سے اونچے اور چار میں پھر دو کون حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تمام صحابہ میں سب سے اونچا درجہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کا ہے یہ امت کا عقیدہ ہے اتفاقی عقیدہ کہ تمام صحابہ میں پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ عنہما اب میرے بھائی دکھ کی بات میں آپ کو بتاؤں ہم کو دس محرم پر حضرت حسین کی شہادت تو یاد ہے کہ معلوم ہے حضرت عمر شہید کب ہوئے تھے تمام صحابہ میں جن کا دوسرا نمبر وہ ہم کو یاد نہیں محرم کی دوسری تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت ہے اگر حضرت حسین کی شہادت کوئی غم کرنے کا موقع ہے تو اس سے زیادہ غم کرنے کا موقع حضرت عمر کی شہادت ہے دوسری محرم کو لیکن اسلام میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ حضرت حسین کی شہادت پہ غم کرو حضرت عمر کی شہادت پہ گپ ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہمارا دین تو سیدھا سمپل سادہ دین ہے ایسی سب چیزیں ہمارے دین کے اندر نہیں اب سنت کیا ہے حدیث میں کتنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتلاؤ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں یہودی بہت رہتے تھے سب نے روزہ رکھا تھا تو حضور نے پوچھا کہ ان کو پوچھو کہ تم نے آج روزہ کیوں رکھا تو یہودیوں نے جواب میں کہا کہ ابو القاسم حضور کو ابو القاسم کہتے تھے یہودی لوگ آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا اس پر سے ابو القاسم یعنی قاسم کے ابا یہ کہتے تھے یہودی لوگ یہودیوں نے کہلوایا کہ آج محرم کی دسویں تاریخ ہے اور آج وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبویا تھا موسا علیہ السلام کو کامیاب کیا تھا ہم اس شکرانے کے اندر روزہ رکھتے ہیں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ موسا علیہ السلام کا کامیاب ہونا فرعون کا ڈوب جانا اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں تو موسا علیہ السلام کے حقدار تو ہم زیادہ ہیں ہم بھی روزہ رکھیں گے پھر حضور نے کیا فرمایا کہ یہ ایک روزہ رکھتے ہیں دس محرم کا ہم ان کی مخالفت میں دو روزے رکھیں گے نو کو اور دس کو اور جس کو رکھنا ہے دس اور گیارہ کو یہ ہے سنت یہ حدیث سے ثابت یہ ہو گیا عمل یہ آئی فضیلت کی بات کہ حضرت موسا علیہ السلام کامیاب ہوئے فرون ڈوب گیا کا اس شکرانے کے اندر روزہ رکھا حضور نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں حضرت علیہ السلام کے ہم ڈبل روزے رکھیں گے اور میں آپ کو بات بتاؤں ہم سنتے نا نو علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا تھا نو علیہ السلام نے نو سو پچاس سال ان کو دعوت دی ایمان نہیں لائے تو نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رب لا على الأرض من الكافرين ديارا إنك ان تذرهم يدلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا اے میرے اللہ دعوت دیتے دیتے تھک گئے ہر طرح سے میں نے دعوت دی ان کو انفرادی ملاقات سے بھی اجتماعی طور پر بھی لیکن یہ ایمان نہیں لاتے اب تیرا عذاب بھیج خدا نے عذاب بھیجا بہت لمبی تفصیل ہے عذاب کی شارٹ میں اتنا کہوں پانی کا عذاب آیا کتنا زبردست پانی آیا زمین میں سے پانی کے فوارے آسمان سے بادل پھٹ گیا اور ایسا زبردست طوفان آیا کہ اس زمانے میں دنیا میں جو سب سے اونچا پہاڑ تھا سمجھو آج ایوریسٹ ہمالیہ اس زمانے کا دنیا کا جو سب سے اونچا پہاڑ تھا اس پہاڑ کی چوٹی پر جاؤ تو اس کے اوپر چالیس ہاتھ پانی تھا سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چالیس ہاتھ پانی تھا ایسا زبردست سیلاب پوری دنیا میں اللہ نے بھیجا کعبہ کعبہ جیسا کعبہ کو اللہ نے آسمان پہ اٹھایا کعبہ نہیں رہا دنیا میں نو علیہ السلام کے طوفان میں اور نو علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی میں بیٹھ کر کے ان کی کشتی نے جہاں کعبہ تھا اس جگہ کا طواف کیا ہے پانی کے اندر کعبہ تو اللہ نے اٹھا لیا ہے اس جگہ کا طواف کیا کشتی نے اب یہ طوفان جو اتنا زبردست آیا ایک دو تین چار دن نہیں پانچ دن ریل آوے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ طوفان کتنا آیا کتابوں میں لکھا ہے کہ رجب کے مہینے کی دس تاریخ کو طوفان چالو ہوا اور محرم کی دس تاریخ تک طوفان چالو رہا پورے ایک سو اسی دن چھ مہینے لگاتار پانی کا طوفان چالو رہا جب ایک سو اسی دن پورے ہوئے اور محرم کی دسویں تاریخ ہوئی تو اللہ کا حکم آیا یہ پانی سوکھ جا یہ برسات تو رک جا ایک سو اسی دن کے بعد دسویں محرم کو پانی ختم ہوا اور حضرت نو علیہ السلام کی کشتی قرآن میں اللہ فرماتے جودی پہاڑ اس جودی پہاڑ کے اوپر گئی جو سیریا کے اندر ہے وہاں جا کر کے وہ کشتی رک گئی اور نو علیہ السلام اتر کر کے دنیا میں آئے ایک سو اسی دن کا طوفان چھ مہینے کا طوفان وہ محرم کی دسویں تاریخ کو ختم ہوا اور آگے کی بات سنا اللہ سبحان تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جنت میں داخل فرمایا وہ محرم کی دسویں تاریخ تھی آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا محرم کی دسویں تاریخ تھی پھر قدرتی بات ایسی ہوئی کہ تقریباً اسی تاریخ کو حضرت حسین شہید ہوئے یہ ایک اتفاق ہوا تو محرم کی دسویں تاریخ کے بارے میں بہت ساری ہسٹری ہے بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے اتہاس ہے اس کا لمبا چوڑا اور قدرتی بات ایسی ہوئی کہ اسی دس محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اب ایک بات اور سن لو کہ شہادت کے جو قصے کتابوں میں آئے ہیں اس میں ایک بات تو ہر کتاب میں ملتی ہے کہ دشمنوں نے حضرت حسین کے اوپر پانی بند کر دیا ہے پیاسے رہے پانی نہیں ملا بچوں کو عورتوں کو بھی پانی نہیں ملا اور پیاس کی حالت کے اندر انہوں نے جان دے دی تو میں اس پر ایک بات مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ وہ تو بیچارے کربلا کے میدان میں پیاسے رہ کر کے جان دے وے اور ہم ان کے نام پہ شربت پیوے اور پلواوے تو بتاؤ یہ حضرت حسین سے محبت ہوئی کہ دشمنی ہوئی خود فیصلہ کرو وہ پیاسے رہ کے جان دے رہے دشمنوں کے سامنے اور ہم ان کے نام کے اوپر شربت پیوے اور پلاوے اور اوپر سے اس کو ثواب کا کام سمجھے کہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے آج میرے بھائیوں میں آپ کو بات بتاؤں جو دشمن لوگ ہیں وہ بہت بڑی خطرناک پلاننگ کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان تھوڑے بہت شو کرنے والے آمال میں لگ جاوے اور اعمال جو اصلی اور حقیقی ہے اس سے محروم ہو جاوے تھوڑے بہت شو شاہ کے جو اعمال ہے کہ بارہ ربیع الاول کو جلوس نکال دیا حضور کے نام کا پندرہ شابان آئی تو عبادت کے نام کے اوپر پورا شہر اپنے سر پہ اٹھایا ستائیس رمضان آئی تو شب قدر کے نام پہ طوفان مچایا یہ چار پانچ شو شاہ کے اعمال کرا باقی امت اعمال کی حقیقت سے معروم ہو جائے یہ دشمنوں کی بہت بڑی سازش ہے ہمارا اسلام شو میں نہیں مانتا اسلام میں فنکشن ہے ہی نہیں اسلام کے اندر میڑے اور یہ دکھاوے یہ ہے ہی نہیں ہمارے دین میں تو بہت سیدھا سادہ سمپل ہمارا دین ہے وما جال فی کم من ہرچ ادین یسر آسان سیل ہلکا فلکا لائٹ دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا اسی لیے میری دینی بھائیوں اپنے دین کی حقیقت سمجھو ہمارا دین اللہ کا اتارا ہوا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا ہے میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ صحابہ کی اتنی بڑی جماعت ہے کوئی ایک صحابی ایسے ہیں ایک صحابی ایسے ہیں ہو تو بتاؤ کہ جنہوں نے حضور کی پیدائش برتھ ڈے اور حضور کی وفات مرن تھی کی اجوڑی کی ہو ایک صحابی نے عمل کیا مجھے بتاؤ اور آج مسلمان کیا ہے بچوں کی برتھ ڈے اجاتے ہیں مرن تیتھی اجاتے ہیں لوگوں کی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں صحابہ سے بڑھ کر حضور کا کوئی عاشق ہو ہی نہیں سکتا کوئی نہیں ہو سکتا لیکن ہے کسی ایک صحابی کا عمل کسی ایک کتاب میں ہو تو بتاؤ کہ حضور کے انتقال کی بارہ تاریخ آئی تو صحابہ حضور کی قبر پہ جمع ہوئے آج حضور کی وفات کا دن ہے چلو یہ کرو وہ کرو یہ فنکشن کرو یہ جلسہ کرو ایسا جلوس مدینہ میں نکالو خدا پاک کی قسم کسی صحابی نے یہ عمل نہیں کیا ہمارا دن سمپل نماز پڑھو روزے رکھو فرض ادا کرو واجب ادا کرو سنت پر چلو دین کو زندگی کے اندر لاؤ گناہ سے بچو سمپل سیدھا سادہ ہمارا دین ہے ہمارا دین جو ہے نا وہ دل سے شروع ہو کر کے ظاہری اعمال سے لے کر پیدائش سے لے کر وفات تک کی زندگی ہم کو سکھاتا ہے ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور ہمارے اخلاق یہ دنیا کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کا ذریعہ بنیں گے یہ کوئی اخلاق ہوئے میرے بھائیوں مجھے تو رونا آتا ہے ستائیس رجب اور پندرہ شابان کی رات کو مسلمان پوری رات جاپتے شہروں میں گاڑیاں لے کے گھومتے کیا ہے تک آج مسلمانوں کی بڑی رات ہے اور دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے ہارن بجاتے ہیں کھانے پینے میں شور شرابے میں گزارتے کیا کوئی ہے ایسا دین ہو تو ہم کو بتاؤ ہم کو بھی دین کا علم ملے کسی صحابی نے کیا ہو اولیاء اللہ نے کیا ہو بزرگا نے دین نے کیا یہ شو شاہ یہ فنکشن ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے محرم کا جلوس ربیع الاول کا جلوس اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں دین تو ایک دم سمپل اللہ تعالی ہم سب کو دین کی حقیقت عطا کرنا ہے دین کی حقیقت سمجھنے والا ہم کو بنا ہے اور دین میں جو چیز غلط گھس جاوے اس سے اللہ تعالی ہم کو بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے بڑی پکی نیت کر لو کہ یہ نیا سال برتھ ڈے مرن تھی یہ چیزیں ہم بالکل نہیں منائیں گے اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اب کل محرم شروع ہو کہ پرسوں محرم شروع ہو اپنا تو ہر دن محرم ہے اور ہر دن جو ہے نا اپنا رجب ہے اور ہر دن رمضان ہے ہمیں تو اسلامی زندگی گزارنی اخلاقی زندگی ہماری اخلاق ہمارے اعمال سال کے کسی دن کے ساتھ فکس نہیں ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ وہ پیرنٹس ڈے آتا ہے اسکولوں کے اندر پیرنٹس ڈے ٹیچر ڈے میں نے کہا ہمارے یہاں پیرنٹس ڈے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہم کو تو اللہ کا حکم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 الله بقلب سليم وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى إخواني في الإسلام كما أن الأمراض الظاهرة أيضا أمراض الباطنة وقد ورد في الأذكار اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من من الكذب وعيني ریا ولیسانی منل قزب و تین بارک اللہ بارک اللہ علی ولا کم فل قرآن مجید و نفانی وم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا امت باد امتی ہی ولا شریعت باد شریعتی ولا کتاب باد کتابی و تعالی علیہ وعلا آلہ و سای و بار کل تسلیما کثیر اما باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعلى عباد الله الصالحين منهم على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أبزل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا بالحق أمير امام بلحق امیر ابی بکری صدیق ردی وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب امامنا بالحق امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی والا ناشر القرآن القرآن الشہید المظلوم حین تلاوت امامنا بالحق امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی والا ناشر العلم والہدا صاحب السیف صاحبا امامنا بالحق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالان والا صحابت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رحيم اللهم انصر وارحم منو المستضعفين في كل مكان عباد الله الله رحمكم اللہ رحیم کو ایتا عزل قربا و انحان الفاشا